بسم الله الرحمن الرحيم دوستان گرامی مختصر بیان مقصود ہے قبیس کے جواب میں اس نے درویشوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ چھوٹے حضرت صاحب تصویر موبائل چلانا حرام سمجھتے ہیں اور میرے متعلق کہا کہ یہ جائز سمجھتا ہے تو دونوں مخالف ہو گئے اور کہا کہ اگر تمہارے اشتہاد میں دونوں گمراہ بدین کافر نہیں بنتے تو ووٹوں والے کیوں بنتے میرے دوستو اگر کوئی شخص اپنی حیثیت سے اپنی علمی طاقت سے جاہل غافل ہو کر دین میں کلام کرتا ہے ایسی ہی بکواسات کرنا اس کو نصیب ہوتے ہیں اولان ایسے شخص کا جس نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت بدفیلی کرنے کرانے میں خرچ کیا ہو خدا کے گھروں میں مساجد میں دین کے طلباء کے ساتھ یہ لانت ملی ہو ایسے بڑوے کتے کا کیا حق بنتا ہے بدکار کا کہ وہ شریعت میں کلام کرے لیکن کیونکہ بے کلامی کا بے لگامی کا دور ہے تو اگر اس نے بکواس کر دی ہے تو بندہ ناچیز کی طرف سے آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے علمی جواب پیش ہو رہا ہے سماج فرمائیں پہلی اس بڑوے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے ضروریات ضروریات دین اور مسائل فروعیہ کا فرق نہیں جانا اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ جان سکے مگر بھی جمہوریت اس کا کفر ہونا اس کا لا دین ہونا اسلام کے مخالف ہونا تاغوتی شیطانی نظام ہونا ضروریات دین میں سے ہے کسی بھی عام شخص سے پوچھ لو کہ یار کیا نیک سالے اور کافر اور بدکار دونوں کی رائے برابر کر کے پھر اکثریت پر جو نظام قائم ہو وہ اسلامی ہو سکتا ہے تو ہر شخص مسلمان کہے گا چاہے بیل میں کہ ایسا نظام اسلامی نہیں ہو سکتا ایسے کتے کوڈو کے اعتراضات بکواسات اعتراضات کیا ہیں جواب تو اس بھڑوے کو لینا چاہیے تھا باپ سے اور باپ تو دے گئے لیکن اس نے اپنے باپ کو نہیں سمجھا باپ کو باپ ہی نہیں سمجھائیے باپ کی باتوں کو کیا سمجھے گا باپ کے بتائے ہوئے دین کو کیا سمجھے گا یہ بڑوا باپ کو باپ ہی نہیں سمجھتا ورنہ کوئی حلالی بیٹا اتنا جلدی اپنے باپ سے منحرف نہیں ہوتا میرے دوستوں تصویر کا مسئلہ اجتہادی ہے چار اقوال پیش کیے علماء نے اس میں اس خنزیر کے پاس تو یا ٹچ ہے یا دبر ہے اپنی یا دوسرے کی یہ وہی کتابیں پڑھتا رہتا ہے لاکھ لانا تھا ان بھڑووں پر جو اس کو بغیرت کو امام بنا کر بیٹھ گئے اور ساتھ ملے ہوئے ہیں کتے لانتی کے بچے تم لگے کیوں حضرت صاحب کے ساتھ بھڑوی کے کیا تمہارے پاس یہ ساری گندگی ادھر ادھر پہلے موجود نہیں تھی ہر طرف تم تھے ادھر آنے کی ادھر لانت ملنے کی کیا ضرورت تھی ادھر ہی رہ جاتے خیر تصویر کا مسئلہ اشتہادی ہے اس میں اختلاف نہ تکفیر ہو سکتی ہے نہ تدلیل ہو سکتی ہے نہ تبدیل ہو سکتی ہے نہ تفسیق ہو سکتی ہے اور جو ضروریات دین ہیں ان کے مقابلے میں آنے والے کی تکفیر ہوتی ہے اگر کوئی بڑوا کہے اس میں تو بہت سے لوگ علماء اختلاف رکھتے ہیں ووٹوں کے بارے میں فلاں اس بڑوے کو تمیز نہیں ہے جو تاغوتی نظام دنیا میں چل رہا ہے جو تاغوتی نظام چل رہا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس میں تو علماء کا اختلاف ہے فلاں اس کو کہو جو طاقوتی نظام چل رہا ہے اس میں بھی تو علماء شریک ہیں تو کیا یہ کوف اسلام بن جائے گا لاکھ لانا تھا تیرے اوپر اتنی سمجھ نہیں ہے تم وہ ملعون ضروریات ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی منکر بنے تو کافر ہو جائے گا کیسے باشد مسئلہ تک تصویر کا اور ٹچ موبائل کا حضرت صاحب چھوٹے مجھے صاف فرما دیا آپ نے فرمایا چشتی صاحب آپ کا ماحول اپنا ہے آپ اپنی ضروریات دینی کو خود سمجھتے ہیں ہمارا ماحول اپنا ہے ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی لہذا آپ جانے آپ کا کام جانے آپ بتا بڑوا کیا ہوا دے رہا ہے وہ غبارہ ایکسپریس بڑوا لنگور کی طرح کرسی پہ بیٹھ کر ٹٹر کرتا رہتا ہے اور تو سمجھتا میں عالم ہوں تجھے تو علم کی ہوا نہیں لگی بتا پہلے نمبر پر تو میں نے کہہ دیا کہ حضرت صاحب اور ہمارا کہاں اختلاف وہ اپنے لیے ضرورت نہیں سمجھتے تو نہیں استعمال کرتے مجھے انہوں نے فرمایا تیرا کیونکہ مقابلہ ہے تو تو اپنی ضرورت کو خود سمجھتا ہے لہذا یہ نہیں یہ کوئی کفر ہے وہ نہیں کرتے میں کر رہا ہوں لاکھ لانت ہے تیری سمجھ پر مسالے اشتہادیہ میں کفر نہیں ہوتا دلے مسائل اشتہادیہ میں تو بدعت نہیں ہوتی مسائل اشتہادیہ میں فسک نہیں ہوتا کتے تو تکفیر تک پہنچ گیا اس بڑوے کو میں یہ کتاب دکھانا چاہتا ہوں یہ کتاب اس نے ساری زندگی نہیں دیکھی ہوگی مسائل اشتہادیہ کے اندر اختلافات سمجھانے کے لیے یہ کتاب امام عبد الوہاب شاہرانی رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے دور کے کامل عالم بھی تھے اور کامل فقیر بھی تھے یہ انہوں نے لکھی ہے جس کا نام المیزان القبرا یا میزان الشریعت القبرا ہے وہ ہے تو اور تیرے ٹبر نے جو کچھ دیکھا تم اسی میں گمرو تیرا کیا کام ہے دین کے ساتھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ کتاب میں اس پر سوال کرتا ہوں بلکہ بطخ کنجر تو نے کبھی زندگی میں میزا نے تشدید و تخفیف کو سمجھا تیرے سامنے کبھی یہ لفظ آیا میزا نے تشدید اور تخفیف کیا ہوتا ہے یہ پوری کتاب امام شاہرانی کی اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے میزان تشدید و تخفیف ایک امام ایک چیز کو حرام کہہ رہا ہے دوسرا اس کو جہل کہہ رہا ہے تو آ کر تیرے جیسا بڑوا کتا کہے گا کیا امام اب تو دو امام لڑ پڑے وہ حرام کہہ رہا ہے وہ جیز کہہ رہا ہے جیسے حضرت صاحب چھوٹے اور میرے اوپر بھونکتا ہے کتے کی طرح اور حضرت صاحب بڑے پر بھونکتا ہے نام اگرچہ نہیں لیتا کیونکہ ہمارے پاس تو باتیں انہیں کی ہیں تو بڑوا بچا یہ امام سارے ان کے آپس میں اختلافات رہے جن پر یہ کتاب لکھی گئی میزان تخفیف و تشدید سمجھانے کے لیے تو انہوں نے فرمایا کہ جب علماء فرماتے ہیں بعض امام فرماتے ہیں یہ حرام ہے یہ جائز ہے دوسرے کہہ رہے ہیں بعض کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے بعض کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے تو فرمایا یہ حقیقت میں تشدید اور تخفیف کے میزان اور ترازو میں رکھا جائے گا جس نے کہا حرام اس نے تصدیق کی جس نے کہا جائز انہوں نے تخفیف کی تشدید بھی رحمت ہے تخفیف بھی رحمت ہے جس کو تشدید اچھی لگتی ہے وہ تشدید اختیار کر لے جس کو تخفیف اچھی لگتی ہے وہ تخفیف اختیار تو بڑوا مسائل اتحادیوں میں یہ ہوتا ہے اور کتے یہ الیکشن ہو گیا جمہوری مغربی اور تاقوت نظام دنیا کا بغیر یہ ضروریات دین میں سے ہے اس کی حرمت اور اس کا کفر ہونا باقی رہا وہ جی اب چشتی نے اسلحہ اٹھا لیا گن مین اٹھا لیے ہاں او بڑوا او بڑوا اے مدبر تجھے اتنا طویل نہیں تیرے باپ نے یہ سمجھایا تھا میں جواب دے چکا ہوں پھر بھی آپ جواب دے دیتا ہوں حضرت صاحب قبلہ نے یہ سمجھایا تھا ایک ہے تبلیغ ایک ہے دعوت ایک ہے نفاذ تین مرحلے الگ ہیں تبلیغ میں ہوتا ہے صرف دین کو پہنچانا دین کو پہنچانے میں صبر فل ہے کیا فل ہے اگلے تکلیف پہنچائیں مارتے رہیں جو مرضی تم سے ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے وتاس سو بھی ہو واسو ایک ہے دعوت دعوت یہ ہے لوگوں آؤ ملو ہمارے ساتھ جو دین سنا ہے ہم نے جو پہنچایا ہے اس دن پر چلو ہمارے ساتھ تاکہ نفاذ تک پہنچے تو جب دعوت میں بلانا ہے دوسروں کو ساتھ ملانا ہے تو اب پہلے جو احکام تبلیغ کے تھے وہ نہیں رہیں گے اب احکام میں ترقی ہو جائے گی احکام میں تبدیلی ہو جائے گی کیوں اب آ گئی ہے دعوت دوسروں کو ملانا ہے زکات صدقات وغیرہ وصول کرنا ہے جس طرح آپ علیہ السلاط و تسلیم وصول فرماتے تاکہ وصول فرما کر جو غربا اور مساکین بے سہارا لوگوں کو دین کے ساتھ لگایا گیا ہے ان کو سہارا دیا جائے ان کی امداد کی جائے تو بڑوا کتا ہی ہوگا خنزیر تیرے جیسا ٹڈو ابو جہل لانتوں کا سردار تیرے جیسا ہوگا جس کو اتنا تمیز نہیں ہوگی وہ کہے گا بھائی تبلیغ والے احکام ہیں دعوت کے مرحلے میں وہ بڑوا تبلیغ میں تو زکات صدقات وصول نہیں کیے جا سکتے دعوت میں زبردستی وصول کیے جاتے ہیں اب جب ان کو ملانا ہوتا ہے اپنے ساتھ تو دین کو مضبوط دکھانا پڑتا ہے لہذا نہ خود اپنی تزلیل راہ گوارا کر سکتا ہے اور نہ اپنے کسی ساتھی کی گوارا کر سکتا ہے اگر ایسا ہوگا تو اب اس بندے کی تزلیل نہیں ہوگی وہ دین کی ہو جائے گی کیوں دین دعوت کے مرحلے میں پہنچ گیا ہے قابو رہیں گے باعزت باوقار باقدر قدر و منظرت شخصیت کے ساتھ رہیں گے تو لوگ دوسرے ملیں گے اگر ذریع خوار ہوں گے تو کون آئے گا اور کتا کنجر پر گانڈو جا اپنے چبر کے ساتھ مل کر وہ کام کر جو تیرا ہے اب تیرے ساتھ وہی رہ گئے جنہوں نے گانڈ مروانی ہے یا گانڈ مارنی ہے لاکھ لانت ہے تمہیں شرم نہیں آتی دن میں کلام کرتا ہے کتا خنزیر جواب دے اس بات کا کیا فرق ہے تبلیغ اور دعوت میں تبلیغ کیا کام کیا ہوتے ہیں اور دعوت کیا کام کیا ہوتے ہیں خنزیر یہ تیرے باپ نے مجھے سمجھایا ہے لیکن لانت ہے تیرے اوپر تو اپنے باپ کے نہیں بنتا تیرا باپ قبر میں تجھ پر ہزاروں لانتے ڈال رہا ہوگا کافر میری ساری زندگی کی محنت کو برباد کر رہا ہے آخر میں ہوتا ہے نفاذ نفاذ میں جہاد ہوتا ہے بات سمجھنا تبلیغ میں نہ دکھا نہ جہاد دعوت میں دکھا نفاذ میں جہاد کتا خنزیر نہ تجھے تجھے صرف بونڈ بنانے کا پتا ہے اور کوئی پتا نہیں لاکھ لانت ہے تیرے سارے ٹبر پر جن کا کام ہی یہی ہے سارا دن تمہارے مکالے حضرت صاحب کے مریدین اور ان کی مریدنیاں جانتی ہیں جو تمہارے گلیز گھر سے ہو کر آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تم دلے کیا چیز ہو بتا مجھے دلہ بھڑوا تبلیغ میں نہ دفاع نہ جہاد دعوت میں دفاع فرض نفاذ میں جہاد فرض یا کتا اس دنیا کو ملا لے اپنے ساتھ اگر نہ چیز کے اس جواب کا توڑ پیش کر دے میں اپنی ناک کٹوا دوں گا یہ تیرے باپ کا فائدہ میرے پاس اور تیرے باپ کی لانت ہے تیرے اوپر اور تیرے خاندان پر یہ اس کی نحوست ہے کہ تجھے اتنا ہی بات سمجھ نہیں آئی مجھے حضرت صاحب نے صرف تین لفظ یہ بتائے تھے فرمایا میں تین, یہاں تین مرحلے ہیں ایک دعوت ہے ایک تبلیغ ہے ایک تبلیغ ہے ایک دعوت ہے ایک نفاذ ہے انہوں نے اللہ کے انہوں نے مجھے تین لفظ بتائے اللہ کے فضل سے اللہ پاک نے ان کے برکت سے مجھے یہ جو کچھ آپ کو بیان کر کے دے رہا ہوں یہ سب کچھ مجھے عطا کر دیا تینوں کا فرق آپ کو سمجھا دیا تبلیغ میں کیا نہیں ہوگا نہ دفاع نہ جہاد دعوت میں دفاع ہوگا جہاد نفاق میں جہاد ہوگا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تبلیغ تھی صحابہ کی مار پٹائی ہوتی تھی سارا کچھ ہوتا تھا وہاں دلہ بھروا خنزیر ہاں، انگریزی گلر جب مکے میں تھے کٹائی پٹائی سب کچھ ہوتی تھی صحابہ کی مرحلہ تھا تبلیغ کا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ تھی جب مدینہ شریف میں آ گیا مرحلہ دعوت میں آ گیا پیغام تھے حرام تھا دوسروں کو ادھر ادھر رہنا فرض تھا مدینے میں ہجرت کر کے آؤ مسلمانوں مدینہ تمہارا دفاع کرے گا ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا دفاع فرض ہو گیا تھا حضور کے لیے جاگتے تھے صحابہ کرام حضور کے لیے جاگتے تھے صحابہ کے لیے جاگتے تھے رات کو حفاظتیں ہوتی تھی اور جب نفاذ کا مرحلہ آیا ارشاد ہوا اب اب تلوار اٹھاؤ اور جہاد کرو پھر پہلی بدل ہو گئی جا ٹانگے تو خدا نے تیری وجہ سے ماری ہوئی ہیں سمجھ نہیں آ رہی اب پیچھا اوپر کر کے اور سر نیچے کر کے اپنے گھر والوں سے کہے میری پٹائی کرو پیچھے بھی مجھے اس دنیا میں لانت لینے کے لیے آنا تھا تو آ گیا بکواس کرتا ہوں آگے چشتی چلنے نہیں دیتا اللہ تعالی ہمیں معفول فرما